بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی گناہ سے حفاظت کریں اور مسلمان عورتیں پردے کا اہتمام کریں اور ایسی چال بھی نہ چلیں جس سے زیورات کی آواز دوسروں کو سنائی دے ان تمام احکام کے بعد فرمایا ترجمہ اور اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ کامیابی پاؤ یعنی پہلے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ ہر مرد اور عورت اپنی تمام حرکات و سکنات اور اپنے چال چلن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروائی کرے اسی میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے آیت تینتیس وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن من بعد إكراههن غفور رحيم جاہلیت میں بعض لوگ اپنی باندھیوں سے بدکاری کا پیشہ کراتے تھے رئیس المنافقین ابن ابئی کے پاس بھی کئی باندھیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر پیسہ کماتا تھا ان میں سے بعض باندھیاں مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے یہ گناہ کرنے سے انکار کیا اس پر وہ ملعون ان پر تشدد کر کے انہیں مجبور کرتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کام تو ویسے ہی حرام اور ناجائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناپاک اور حرام ہے لیکن جب بانیاں بھی نہ چاہیں اور انہیں مال کی خاطر اس پر مجبور کیا جائے تو اس گناہ کی شدت سزا اور شناعت اور بڑھ جاتی ہے لیکن وہ مجبور مسلمان باندھیاں جن کو ظلم و تشدد کے ساتھ اس کام پر مجبور کیا جاتا ہے ان کے لیے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے حقیقی مجبوری اور بے بسی اسباب مغفرت میں سے ہے آیت باسٹھ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فن الله غفور الحم حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں مثلا جہاد جمعہ عیدین مشورہ وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اٹھ کر نہ جائیں ان میں سے جو کسی عذر کی وجہ سے اجازت مانگتے ہیں وہ ایمان والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس کو مناسب سمجھیں رخصت اور اجازت مرحمت فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چھٹی یا رخصت دیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان اجتماعی کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محرومی خواہ کسی عذر کی وجہ سے ہو ایک نقصان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تو اس کی برکت سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی استغفار کا ایک ثمرہ اور فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اس کی برکت سے بڑے نقصانات کی تلافی ہو جاتی ہے